بنو اسد کے ایک شخص سے روایت ہے کہ میں اور میری بیوی بقی الغرقت میں فروکش ہوئے یعنی آئے تو مجھے میری بیوی کہنے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کھانے کی کوئی چیز مانگ لاؤ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے آپ کے پاس ایک اور آدمی بیٹھا پایا جو آپ سے مانگ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میں تجھے دے سکوں وہ آدمی غصے کی حالت میں اٹھ کر چلا گیا اور کہنے لگا میری زندگی کی قسم جس کو آپ کی مرضی ہو دے دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ پر اس لیے ناراض ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میں اسے دے سکوں یاد رکھو تم میں سے جس شخص نے ایک اوقیہ یا اس کے مساوی دولت کی چیز کا مالک ہونے کے باوجود مانگا تو گویا اس نے اسرار کے ساتھ مانگا جو کہ مضموم ہے اسدی شخص نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں کہا ہماری دودھ والی اونٹنی یقیناً ایک اوقیہ چالیس مانگے بغیر اٹھایا کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جو اور کشمش آ گئی آپ نے وہ ہم میں تقسیم فرما دیے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ستانوے